بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس لمستقر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات جیسا کہ مولانا جلال الدین صاحب خاصمی حفیظ اللہ کا بیان کا وقت قریب ہے میں مولانا جلال الدین صاحب خاصمی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر جس کا عنوان ہے رد شد اس پر آپ جو ہے خطاب فرمائیں گے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آئیں ڈیس پر اور جو ہے اپنا عنوان رد شد پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں اور ساتھ میں ہمارے مولانا زبیر احمد صاحب رشاد حفظ اللہ اور مولانا مستقیم صاحب خاصمی ہاں، حفظ اللہ اور ہمارے ذاکر احمد صاحب رشادی حفظ اللہ سے میں گزارش کرتا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 ذہن نشین کر لیں یہ ہماری قوم ہے ہا یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے یہ اپنے اس موقف کے اوپر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لا رہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات صفات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور معبود بنا لیا وہ حقوق کسی اور کو دے دیے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا گیا اس طرح حقوق دیتے جائیے معبودوں کی تعداد بڑھتی جائے اسی علاق کی جمع آیت کریمہ میں آ موجود ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنا لینا اس پر کوئی بھی سلطان بین نہیں علماء بیٹھے ہیں جی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں اور سلطان کی جو صفت بین ہے اس کا نقطہ بیان کر دوں تو سلطان کا جو لفظ ہے یہ سین لام توئے کے مادے سے بنا ہے ہم کہتے نہیں فلا چیز فلا شخص کے اوپر مسلط ہو گئی اور کوئی چیز اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو چیز غالب ہو جاتی ہے اور جس کے اوپر مسلط ہے وہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے اسی سے یہ لفظ سلطان ہے جس کا ترجمہ دلیل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ دلیل جو کہ عربی لفظ تھا اسے استعمال نہیں فرمایا لفظ سلطان جو دلیل کے معنی میں ہے اس لفظ کو یہاں استعمال فرمایا یعنی دلیلیں تو شرک کی بہت ساری دی جا سکتی شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے دلیلیں تو بہت دی جا سکتی ہیں لیکن ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے عقل مغلوب ہو جائے عقل کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہاں جو دلیل دی گئی ہے بالکل صحیح ہے عقل مغلوب ہو جانا اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے بس جواب نہیں رہتا اور لاجواب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو یعنی ذہن و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے آدمی لاجواب ہو جائے ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے ہیں اچھا اس کی صفت بین کیوں لائی گئی مانے واضح واضح مینس کلیئر بلکہ یوں کہہ سکتے ہو بین کا ترجمہ کرتے ہوئے ویری کلیئر بہت زیادہ واضح دلیل ایسی ہو کہ سننے والے کی عقل مغلوب ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے سکے لاجواب ہو جائے بین لا کر کے اللہ نے ایک اور نقطہ بتایا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقف کی صحت پر کہ شرک صحیح ہے بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں بہت بھاری بھاری اور بڑی وزنی دلیلیں ہوتی ہیں لیکن یہ وزنی دلیلیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں معقد ہوتی ہیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ دلیلیں الجھی ہوئی ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عقل ششو پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے اور حیران سرگردہ ہو جاتی ہے اور آدمی چپ ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آدمی کی عقل پریشان ہو جائے اور آدمی خاموش ہو جائے نہیں بلکہ عقل مغلوب ہو جائے ایسی دلیل ہو اور دلیل بالکل واضح ہو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو کسی قسم کی تاکید نہ ہو کسی قسم کا الجھاؤ نہ ہو اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے تو لولا یا بسلطان بین ایسی واضح دلیل اور سلطان بین دلیل کے موقف کی صحت پر یہ لوگ کیوں نہیں پیش کرتے پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں متفرق باتیں یہ متفرق باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے اور میرا جو تھیم ہے مرکزی موضوع ہے یہ متفرق باتیں اس مرکزی موضوع سے بالکل منسلک ہیں ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مر گیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ایک سوال ہے ایک آدمی زندہ ہے ایک آدمی مر گئے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے فرق واضح ہے زندہ ہے آدمی تو آدمی حرکت کرتا ہے بولتا ہے چلتا ہے سوچتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے پیر ہلاتا ہے اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ساری حرکتیں یہ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں یہ فرق بالکل ہی ہے بدی سمجھتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہو آگ گرم ہے دلیل کی ضرورت نہیں جس کو شبھاؤ آگ کے پاس کھڑا ہو جائے تو آگ کا گرم ہونا بال بداحت ثابت ہے اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں ہے دلیل نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نظر میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے بداحت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو دونوں میں فرق بالکل بدی ہی ہے یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا مر گیا حرکت ختم یہ آدمی زندہ تھا عمل کرتا تھا مر گیا عمل ختم در حقیقت میں نے ترجمہ ہی مفہومی حدیث کی روشنی میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے مات عمل جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیا مطلب ہوا جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا مر گیا تو عمل کا سلسلہ رک گیا منقطع ہو گیا زندہ تھا دے سکتا تھا زندہ تھا لے سکتا تھا زندہ تھا نفع پہنچا سکتا تھا زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا فیما عملی ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا مر گیا تو اب یہ سارے امال نہیں کر سکتا اس لیے کہ لینا دینا نفع پہنچانا نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں اعمال ہیں اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک یہ اعمال جاری رہتے ہیں مر گیا حدیث پاک میں ہے کہ متعمل آمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آئے تھے کریم دیکھیں يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا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 مخلوق لے آئے نئی مخلوق لے آئے مما داری کا اللہ عزیز تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی بھاری نہیں آگے فرمایا گیا ولا تزر وزر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ماں اپنے بیٹے سے بہت قریب ہوتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم یفر المرء من اخی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی و ابی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صاحبت ہی وہ بنی اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اور لکل یوم شان یغنی اور ہر آدمی کے لیے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی اس کو بے پرواہ کر دے گی اس کو کہ کسی کی طرف وہ بالکل التفاق کر سکے بیان کے بعد آدھی آدھی بات ہو رہی ہے نا بھائی کیا بات سمجھ رہی مہربانی فرمائیے آدھی تفصیل میں آپ مہربانی فرمائیے ہمیں یہاں بیٹھو میں میں آ رہی بات بات کر کون پہلے جو ہے نماز کے مسائل تجرب میں تجرب کیا ہے بتائیے بتائیے بول تصویروں میں تصویروں کیا جانتا ہوں آپ کو بتائیے اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے وہ جدید اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے وما مماب عزیز یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے ولا تذر تم وزر اخرى کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے ہم کو مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کیا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اس کے بعد کیا فرمایا گیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا یاد کرو وہ دن ڈرو اس دن سے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ لَهُ شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تفسیر فرما دیجیے غور کیجئے پہلی بات کیا کہیں گے کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ یہ بندہ گنہگار ہے اس کو چھوڑ دے مجھے اس کی جگہ میں محفوظ کر اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے یہ ہے جزاؤ نفس نفس کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک بات یہ ہوئی ولا يقبل منها شفاعت اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سفارش کرے اے اللہ یہ بندہ ان ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو جس میں انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا جن لوگوں کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا اللہ حکم دے گا مکمل سفارش کا مالک اللہ ہی دے رہا ہے سفارش کا حکم وہی دے گا اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی جی ورنہ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ڈر کے مارے اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ملائکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ سب در سب کھڑے ہوں گے لا يتکلمون بات نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتے اللہ من عظیم الرحمن مگر اللہ جس کے لیے بات کی اجازت دے چلو اس کے بارے میں بات کرو ہمارا عزم ہے اب بات کرو اچھا کن لوگوں کے بارے میں عزم دیا جائے گا یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ چار گروہ ہیں وہ تو قرآن سے ثابت ہے کون ہے وہ دن سراط سراط المستقیم الدین انعام ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جو منام علیہم ہے جن پر تو نہیں انعام دیا وہ کون ہے اللہ نے بتا دیا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یہ چار کرو گے انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سفارش کے لیے کھڑا کرے گا جن کو چاہے گا اور اجازت دے گا خود سفارش کی اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا یہ اسی کے بارے میں سفارش کریں گے ہر ایک کے بارے میں نہ تو سفارش کی اجازت ہوگی اور نہ ہر ایک کے بارے میں سفارش کریں گے مسلم شریف کی ایک روایت پیش نظر رکھتے ہیں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے روایت اس طرح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے کتاب الایمان میں حدیث دیکھی جا سکتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا لازمن قبول ہوتی ہے یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں لازمن قبول بارے میں میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا اب یہ بات تو نبیوں کے لیے کہہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر ڈالی یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر لیا اور دعا قبول ہو گئی ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے وعدے کے مطابق قبول کر لی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ خے بے کے مادے میں پوشیدہ اور حد درجہ پوشیدہ رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کوئی چیز کئی پرتوں میں چھپی ہوئی ہو انسان کی نگاہوں سے بالکل اوچھل ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خب خب کا لفظ لفظ حمزہ وہی یہاں استعمال کیا گیا اسی مادے سے اختبا اور ہم نے عربی کی ایک ادبی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے اس نے دیا ہے الفارو الفارو یختبی فی جوہری چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں وہی لفظ ہے یخ تبی چھپ جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ چوہا جب دل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی تھوڑی دے گا یعنی مکمل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا میں نے دنیا میں خرچ نہیں کی تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے کیوں دنیا میں میں نے خرچ نہیں کیے کہاں خرچ کروں گا میں شفا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اب ہر آدمی خوش ہو گیا ہر آدمی خوش ہو گیا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی طور پر قبول ہوگی یہ تو طے ہے قبول ہونی ہی ہے لیکن کن کے بارے میں قبول ہوگی جواب دیا گیا آخری ٹکڑا ہے فہی نا ان شاء اللہ وہ پہنچے گی نالا یا نالو تمہارے پہنچنا جیسے لئی اللہ ہوا ہرگز نہیں پہنچتا ہے اور ہرگز نہیں پہنچے گا قربانیوں کا خون یا گوشت وغیرہ یا نالا انارو مارے پہنچنا فہی نا لتن ان شاء اللہ یہ سفارش پہنچے گی ان شاء اللہ کن کو من امتی لا شرک باللہ شہیدہ میرے ان امتیوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرا برابر شرک نہیں کیا ہوگا صرف شرک نہیں ہے نہ صرف بلائی تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کر لی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید پسند نہیں ہے اللہ الدین الخالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین خالص پسند ہے توحید بھی چاہیے تو پیور چاہیے ورنہ ملی ہوئی توحید شرک کے ساتھ یہ تو کفار مکہ کے پاس بھی تھی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انجز قرآن حکم نے بیان کیا کہا گیا ہے میرے حبیب آپ پوچھو کل میں میرا سمائی والا آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے پوچھو ان سے امی املک والابصار کون قوت شنوائی اور قوت بینائی کا مالک ہے زمین اور آسمان سے روزی دینے والا کون قوت شنوائی قوت بینائی کا مالک کون الامر اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے امور کو منظم کون کر رہا ہے فسا یہ کہیں گے اللہ روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے قوت کا مالک ہوئی کائنات کے تمام معاملوں کی تدبیر کرنے والا بھائی یہ کفار کا عقیدہ بہن کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے ہمارے حبیب لگے ہاتھوں ایک اور سوال کر لیجیے ان سے من خلا پوچھیں ان کا خالق کون ہے اللہ کہیں گے کہ اللہ دیکھ رہے عقیدہ پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ ایک معبود کو مانتے ہوئے اور بہت سارے معبودوں کے بھی ماننے والے تھے تبھی تو ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ میں نقل فرمایا ہے اجعل الالہ الہم واحد ان هذا لشيء عجاب کہتے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا ان هذا لشيء عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی معبودوں کو مانتے تھے دیکھیے یہی شرک ہے ایک معبود کو الہ واحد کو مانتے ہوئے دوسرے معبودان بھی گڑھ لینا یہی تو در حقیقت شرک شرک ہے کہتے کس کو تو سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے اور وہ دعا آپ کی لازمن قبول ہوگی سفارش کی لیکن کن لوگوں کے حق میں مسلم شریف کی روایت صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اچھا کیا ایمان والا بھی شرک کر سکتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا جی ہاں قرآن ہے سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں شرک موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو پسند نہیں ہے نہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے نہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دلیل دلیل مزید ملازم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی یہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین متفق ہے کہ شرک ہے یہ وہی یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَظِيمِ یہ وہی ظلم ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتبس نہیں کیا شرک کی آمیزش نہیں کی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں تو آخرت نہیں اور وہ محتدون ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے توحید خالص ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو ورنہ ایسی توحید تو مشرقین مکہ کے پاس بھی تھی وہ بھی اللہ کو الہ واحد مانتے تھے الہ قوی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاجت روا مان لیا تھا نافے مان لیا تھا زار مان لیا تھا نفع دینے والا نقصان دینے والا آگے بڑھیے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے ناپاک ہو گیا اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس کے قانون عادل کے خلاف ہے اللہ عادل بھی اور رحیم بھی تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے سلیب پر چڑھ گئے اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا اللہ فرماتا ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے ہر آدمی اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے یہ تو بات اور بگڑ گئی کہ خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے نوز نوزالی اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اتخذ الرحمن ولدا کی بات کہی ہے وہاں ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ عقید ولدیت یعنی ابن ماننا اولاد ماننا بہت بڑا پاپ ہے سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے اولاد ہے رحمان کی آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ بھد سے گر جائے اتنا بڑا گناہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے سب سے بڑا شرک ہے تو ولا یہ اخرا کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے جن کا عقیدہ ہے عقیدے کا کہ گناہ انسانوں نے کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دے دی گئی نیس ولا تذر واضر اخرا اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو کیسا بھی عمل کرو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بس کسی سے نسبت قائم کرو یہ نسبت کافی ہے نسبت کافی نہیں نسبت کافی نہیں ہے جب تک آدمی عمل نہیں کرتا اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا تب تک نسبت صرف کافی نہیں اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر اور عقیدے بغیر بغیر عقیدے اور عمل کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قانون اتارنے کی کیا ضرورت تھی یہ پورا قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث پھر عمل کی ضرورت کیا تھی عقیدے کی ضرورت کیا تھی صرف کہہ دیا جاتا کہ کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کرو نسبت کب کام آئے گی جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور آدمی کے اعمال صحیح ہو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ مانگوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشکش کی ان کی خدمت دیکھ کر کے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں مانگو کیا مانگتے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مت لیے جنت میں جہاں آپ رہے میں بھی آپ کے ساتھ رہا اسالو کا بھی مرافقتی کا فل جنت اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں چاہتا ہوں صحابہ کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ دولت نہیں مانگ رہے دکان نہیں مانگ رہے مکان نہیں مانگ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھاگو کچھ مانگو مانگ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ رہے ہیں جنت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو یہیں تک کہہ کر کے بعض لوگ رک جاتے ہیں حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے اب غیر اس کے علاوہ کہ اللہ کے رسول یہی چاہیے مجھے بس اور کچھ نہیں جنت میں آپ کی صحبت جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا چا جو مانگا دے دیا نہیں بلکہ آپ نے ایک بات فرمائی حدیث کا آخری ٹکڑا بے کسرتی سجود تو میری مدد کر اس کے اوپر اس کے اوپر یہ جو رفاقت چاہتا ہے تو اور میری صحبت چاہتا ہے جنت کے اوپر اس بات کے اوپر تو میری مدد کر کیا مدد کر کیسے مدد کر بے کسرتی سجود زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں آپ مختار کل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے فعنی اللہ دالی کا بے کثرتی سجو یا فائنی اللہ نفس کا بے کثرتی سجو اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر کثرت سے سجدہ کر کے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا سفارش کا اسم دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا تو میری مدد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام احمد رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر آئے روایتی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی جانتے ہیں کہاں مدفون ہے مقام ابوا میں مدفون ہے مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے مقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھیں مقام ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا وہیں پر دفن کر دیا گیا مشرقین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی روحانی اذیتیں دی گئی ذہنی اذیتیں دی گئی جسمانی اذیتیں دی گئی بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم لوگ تو بنا بنایا حلوہ کھا رہے ہیں بہت محنتیں کی ہیں صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچوں کو کٹوا دیا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اپنا تیار چھوڑ دیا سب کچھ قربان کر دیا ہم لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں مر رہے ہیں پیٹ کے کرام نے بس سب کچھ قربان کر دیا اس بات تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو علیہ یہ نہیں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا نہیں یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی صرف اتنا کہتے تھا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات اتنی مستحکم نہیں ہوتی اللہ کا مقام ابوا میں آپ کی والدہ کو مدفون کر دیا گیا ایک دفعہ ذہنی تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرقین نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوا پر پہنچے تاریخ کی کتابیں سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے یہ غزوہ غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لائے تاکہ آپ ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو آپ اسی قبر پر آئیں اور حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کی آپ نے زیارت فرمائی فبکا آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے رو پڑے صحابہ کرام نے آپ کو روتا دیکھا وہ بھی رونے لگے دل بڑے نرم تھے صاحب کرام محمد الرسول اللہ والذین معہو وشدہ علی الکفار رحماء بینہ کفار پر سخت اپنے درمیان تو بڑے رحم تھے آج ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں دوسرے لوگ کیا کیا ہم سے بات سن لیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کوئی بات ہے تو بیٹھ کر کے سمجھا لیا جائے کوئی غلط فہمی ہے مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ کر سمجھا لیا جائے مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ کا یہ کہ سرات مستقیم کیا ہے اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درست بھی کر ہیں دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے وہ درست کر لیں وہ مطلب یہی خالی اور کیا ہے سب کو جنت کی تلاش سب کو جنت کی تلاش اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے ہر ایک کو جنت کی تلاش تو صحابہ کرام کی صفت ایک بیان کی گیا شدہ والے کفار کفار تو اوپر سکتے ہیں روحما ہو بہنا اپنے درمیان بڑے رکھیں تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ ہلکا تو شم کی طرح اور رسم حق و باطل تو ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے دنیا میں آج جہاں مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جگہ جوتے کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ خوش ہیں یہ اچھا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ منتشر ہے یہ ان کا شیلا بکھر گیا ہے بکھرنے دو اور یہ یاد رکھیے کہ دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے دو بلیاں اگر لڑی ہیں تو فائدہ بندر کا ہوا ہے تیسرا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے آپ رو پڑے آپ کو دیکھ کر کے صاحب کرام رو پڑے آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں وسطاسن تو ربی فی ان استغفر انہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کیا اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائیں مغفرت کروں بخشش کی دعا کروں فلم یوزن لی اجازت نہیں دی اجازت نہیں دی پھر اس کے بعد وستاثن تو فی ان میں نے اللہ سے اجازت مانگا اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی زیارت کی اجازت تو دے دے زیارت قبر کی اجازت دے اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے دی فوزی نہ دی مجھے اجازت دے دی فضور القبور تو تم قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْت اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں دیکھیے عربی میں فے جو آتا ہے نا فے فے اکائی کے لیے آتا ہے ماں قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے ماں بعد میں اسی ماں قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے کیا مطلب قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے تذکیر موت فائدہ تو سکتے گویا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے اس لیے کہ سبب میں باقی نہیں رہا سبب باقی نہیں رہا وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں خستہ حال قبروں میرے بخاری کے استاذ مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں ایک بات ایک نکاح میں دے دی ایسی عظیم المرتبت ہستی کی خبر تو دیکھ لوں کہاں ہے جنت البقی گیا پتا نہیں قبر کدھر ہے میں حیران ہوں پریشان ہوں ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا مینائن مینائن آپ کہاں کیا ہے آپ کہا نا مینل مدینہ مدینہ ہی کہوں میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہی نکر مند حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے وہ وعین قبر عثمان یہ آئین کا <laughs> جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں آئین کو وائن بولتے ہیں وائن قبر عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو قبر کا بول اللہ آدمی معلوم نہیں کیا بولتا ہے معلوم نہیں لادری معلوم نہیں اس لیے کہ سب کچی خبریں سب کچی خبریں ایسی قبریں دیکھ کر کے آدمی کے دل پہ حیبت تاریخ ہوتی اللہ یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے چاہا آدمی کی آخری منزل ہے اس کو دیکھا آدمی کے دل پہ حیبت ہو جاتی ٹوٹی ہوئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا نہیں روتے گلسراب کا تذکرہ آتا آپ اتنا نہیں روتے حشر نشر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبروں کا تذکرہ آتا تو آپ بہت روتے ہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا یہ ہے اسلام میں قبر کا تصور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہے مغفرت کرا لیں ایسا نہیں اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگی آپ نے اجازت نہیں دی اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے شرک پر انتقال ہوا ہے تو نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے گنجائش ہے نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہی بات سورہ توبہ گیارہویں پارے میں ما کان للنبی جی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں ولو کانو قربا اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو دیکھیے ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا میرے مقصد بے ست میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے اب مر رہے ہیں ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے تو آپ ابو طالب کے سرحانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر رہے لا الہ الا اللہ محمد کل میں طیبہ شریف کو پڑھ لیں کہا کہ میرے بچے زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا توحید قبول نہیں کی تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر دلائیں گے میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا آپ کی تسکین کے لیے آئے تھے کریمہ نازل ہوئی سورہ قصص میں ان اللہ تخدیم نحبت آپ جس کو پسند فرمائیں جس سے محبت فرمائیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیکھیے ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے نبی کا کام صرف اراعت الطریق ہے راستہ دکھا دینا منزل تک پہنچانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے اسی لیے ہدایت کے دو معنی قرآن میں اراعت الطریق اور عیسا علی المقصود منزل تک پہنچا دینا ہدایت مانا ہے اور ہدایت کا ایک مانا اراعت الطریق راستہ بتلا دینا یہ راستہ چلتے چلے جانا اسی وجہ سے جگہ جگہ ان علیہ کا بلا اے ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں لے رہے ہیں آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے آپ پہنچانے کے مقلب بنائے گئے آپ بات کو پہنچا دیجیے بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے تصور کہاں سے بگڑتا ہے فکر کہاں سے کج ہوتی ہے جانتے کہاں سے ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کی وجہ سے ملک اور ملک میں فرق ہے ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں ہینڈ یہ میری دستی ہے پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا یہ ملک ملک اب اس کے بعد میں ناک صاف کروں گا یہ تصرف ہے کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں بہت مارے گا دکان والا وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت ہو اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے اس لیے کہ مہر کے بارے میں فاہ کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ مل کے متاق جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے کے متا فائدے کی ملکیت کا عوض ہے آپ جو اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے مہر مل کے متا کا ہے آپ ایسے ہر عورت سے تمتو تھوڑی کر سکتے ہیں بہت مار کھائیں گے تو عورت سے تمتو کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے مہر رکھیے اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجیے جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے اللہ نے فرمایا مالک الملک ملک کا مالک ہے تو تل ملک جس کو چاہے ملک دے وہ تنسول ملک کا منتشا جس سے چاہے ملک کو چھین لے وہ تو منتشا جس کو چاہے عزت دے وہ تو وہ تو ذل منتشا جس کو چاہے ذلت دے دیکھیں ملک کا مالک اللہ ہے ملک کا مالک اللہ اور ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا دیکھو تین طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے تین طریقے ہیں یہ تین طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں آتے کریمہ پڑھتا ہوں قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ملك يملك ملكية ركنا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے کمپنی خریدتا ہے کمپنی کا مالک ہو گیا ہول سول مالک وہی ہے اکیلا ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے اچھا ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے پارٹنرشپ کر لیتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا یا دو چار مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں یہ شرک شرکت پارٹنرشپ اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے پارٹنرشپ بھی نہیں ہے سپورٹر ہے سپورٹر سپورٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نفی کر دی غور کیجیے السماوات ولا في الارض آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں مثقال ذره یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے اب کمپنی اللہ کی تصرف پہ دوسرا کرے گا جرات تو کر کے دکھائے یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا تصرف تو چھوڑیے تصرف تو چھوڑیے تو زمینوں اور آسمانوں انہیں کے مجموعے کا ہم کائنات ہیں کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل تو پارٹنرشپ پارٹنر شرک کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی شرکت بھی نہیں ہے چلو سپورٹر ظہیر سپورٹر اسی وجہ سے زہر کے معنی آتا ہے پیٹ پہ زہر پیٹ اب پیٹ پیچھے ہوتی ہے پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک کے لیے ثابت ہو گئی اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے روپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجیے اعلان کر دیجیے آپ کیا قل قل انما ادعو ولا ولا اشرك به احدا لا رشدا اللہ تک صاف آئے <coughs> آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے معمولی تو طلبا کو بتایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ انما جہاں آتا ہے انما عربی کا یہ اصول ہے ضابطہ ہے کہ وہاں خبر مبتدا میں محسور ہو جاتی ہے جملہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مبتدا اور خبر جیسے میں بولوں انا بشر ہوں انا بشر ہوں میں ایک انسان ہوں یہ بولتا ہوں تو انا مبتدا ہے بشر ہوں خبر ہے یعنی میرے بارے میں بشریت کی خبر دی جا رہی ہے تو انا مبتدا ہے بشر ہوں خبر ہے ترجمہ کیا ہوا میں ایک انسان ہوں یہ تجمہ ہو میں ایک انسان ہوں یہ تجمہ ہو اب انما حاصل کرتا ہوں انما انا بشر اب بولتا ہوں پہلے کیا تھا انا بشر مبتلا سوال میں ایک انسان ہوں اب انما داخل کرتا ہوں انما انا بشر اب ترجمہ کیا ہوگا میں بشر ہوں نہیں ہے میں بشر ہی ہوں ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب ہے انما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی خبر مبتلا میں مکمل محسوس ہو گئی میں انسان ہی ہوں یہ اور بات ہے ہاں یہ بھی مت سمجھ لینا بالکل تمہاری طرح نہیں تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا میرے اوپر جبرائیل آتے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 سلت المحملات کچرے کی ٹوکری میں میں ڈال دیا پھر اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں میں کاغذ دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتا ہوں اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں بڑے ادب سے میں رکھ لیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھ دوں گا یا کسی دریا میں پھینک دوں گا ہاں؟ کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا وہ کاغذ دوسرا ہے کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے لہذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائے گئے یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے یہی عقیدہ قرآن عقیدہ رسول کے تعلق سے بتایا